جب لا الہ کہیں جھٹکے زور سے نہیں مارنے جب لا الہ کہیں تو ہلکا سا سیدھی طرف جھک جائیے اور اللہ پہ ہلکا سا ان کی طرف دائیں اور بائیں ہلکا ہلکا جھومنا ہے تو ایک تصویر لا الہ الا اللہ کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله ل آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تصویر رکھنا بھی سننا تھے ان کو تصویر دے دیں گے تو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی مطلب وہ رہ رہا تھا ایک دھاگا آتا تھا اس پہ کانٹیاں بندی رہتی تھیں اور شیطان کا کوڑا ہے جو سب تصویر ہے نا خرید لو بیس روپے کی پچاس روپے بھی ملتی لا الا لا الا لا الا لا الا الا الا لا لا ل لا لا لا لا لایا لایا لار لایا ل الحمد للہ صبح رضوالہ میر صاحب دا القاتمالیہ کے ساتھ ذکر کی توفیق بھی بڑا مزہ آیا یعنی میر صاحب دام القاتم مالیہ جو میرے شعر فانی ہیں بہت عاشقانہ ذکر فرمایا میں کرسی پہ تشریف فرما تھا کہ رات کو چار بجے سوئے اور فجر کے لیے بیدار ہو گئے اور اس کے بعد فجر سے لے کر ظہر تک مستقل بیدار رہے ماشاء اللہ تو بہت عاشقانہ ذکر فرمایا میں اللہ بہت عاشقانہ ذکر فرماتے تھے تو اس کا نور ابھی تک محسوس کر رہا ہوں تو اللہ اپنے شیخ کے ساتھ ذکر کی توفیق ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے اصل میں تمرین اور مشق اور پریکٹس کے لیے ہوتا ہے تاکہ روزانہ ہم فجر کے بعد اس کا اہتمام کریں اس سے ذکر میں نور یعنی عاشقانہ ذکر کرنے سے دل میں نور آتا ہے ایک شخص سے ایسی تصویر گھماتا رہے تو وہ بات نہیں آئے گی جو صرف سو دفعہ اہتمام کے ساتھ فجر کے بعد دس منٹ پندرہ منٹ بیٹھ جائے اور اللہ کو یاد کرے انا جلیس و منظر کرنی حدیث غصے میں آتا ہے میں ہم جلیس ہوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جو ذکر کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے حضوالا رحمۃ اللہ کے شعر ہیں اور ابھی ہزوالہ میر صاحب داور کا تم نے مجھے دعائیں دے کے بھیجا ہے ان کی دعا لے کر آؤں تو بہت نور محسوس ہو رہا ہے فرمایا اگر بیان کا دعائیہ پیدا ہو تو بیان کر دو ورنہ کتاب پڑھ کے سنا تو اس میں فائدہ ہوگا اور بیان کا دل چاہے تو بیان کر دینا کوئی مسئلہ نہیں جیسے تمہارا دل چاہے مزہ للہ تو حضرت والا کا شعر ہے جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے ان عام ذکر کا یہ قرآن بتایا ذاکر کو اذکر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر نکال کے ایک لاکھ کے شروع ہو جاؤ گویا کہ اللہ مجھے یاد کرو <laughs> اس کی تشریح میں تھانوی رحمۃ اللہ کا فضرونی بال اطاعت تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ تو میں تمہیں یاد کروں گا ان آیتوں کے ساتھ اطاعت ہر وقت کی الگ ہوتی ہے یعنی بیوی کو وقت دینا یہ بھی اطاعت ہے <laughs> ساری دنیا کو وقت دیں گے سارے عالم کو وقت دیں گے بیوی کو وقت ہی دیں گے اور اسی طرح جب ایئرپورٹ پر ہسپتالوں یونیورسٹی کالج دفتروں میں جائیں نظر چکانا یہ بھی اطاعت ہے اس وقت کا ذکر یہ ہے اس وقت تصویر گھمانا ذکر نہیں ہے اس وقت نظر چکانا ذکر ہے اور جس وقت دل چاہ رہا ہے کہ اس بندے کی غیبت کروں جھوٹ بولوں مذاق جھوٹا مذاق بنا کے سامنے والے کو ہنساؤں اس وقت زبان پہ کنٹرول کرنا یہ بھی ذکر زبان ایسے ہی خطرناک ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کچھ کوئی انسان بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا ہوتا ہے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بالکل جہنم کے نچلے درجے پہنچ جاتا ہے زبان صرف سوچ اتنا آسان طریقہ اس بارے میں فرما دیا اس کے بہت سارے گناہ ہیں زبان کے بیس گناہ ہیں جو اصلاحی اخلاق میں لکھے ہیں زبان کے گناہ تو اس پہ ذرا کنٹرول کر لیجئے صرف اتنا آسان طریقہ ہے صرف یہ سوچ لیجئے کہ جو جو میں بات میرے زبان سے نکل رہی ہے ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے بس جو جو میری زبان سے لفظ نکل رہا ہے لڑکی سے بات کر رہا ہوں یا گالی دے رہا ہوں یا غیبت کر رہا ہوں یا پھر کسی مسلمان کا دل دکھا رہا ہوں زبان کے ذریعے تو یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں میرے جو جو ایک لفظ نکل رہا ہے میری زبان سے تو بس اتنا آسان ہو جائے گا کہ جب ہم زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا ہم سوچیں گے ارے بھائی یہ تو لکھا جا رہا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے نقصان ہے دنیاوی فائدہ ہو ہاں جائز ہنسنا حضرت والا منع نہیں فرماتے خوب ہنسیں خوب بولیں شیخ کو بھی ہنسائیں کوئی مسئلہ نہیں مگر یہ ہے کہ حدود کی رعایت رکھتے ہوئے تو ہم لوگ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور مگر ذکر تو یہ بتا دیا روزانہ ذکر ہمیشہ شیخ سے پوچھ کے کیا جائے خود بخود نہ شروع کیا جائے اور کسی کے سر میں درد ہونے لگے بہت سے حضرات ہمارے مجھ سے بھی اور میر صاحب سے جڑے ہوئے ہیں بیچاروں کے سر میں درد ہو شروع ہو گیا اب وہ زمانہ ہے کہ خون جو ہے چڑھوانا پڑتا ہے پہلے خون نکلوانا پڑتا تھا تو اس لیے جو ہے اب اگر کوئی ذکر پوچھ کے نہیں کرے گا خود بخود ذکر میں مزہ آیا تو ذکر شروع کر دیا تو ذکر پھر یہ ہوگا کہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی نیند کم آئے گی اور چڑچڑاپن ہو جائے گا غصہ زیادہ آئے گا ہاں ذکر اگر ذکر جو شیخ نے بتایا سو دفعہ ذکر ہے اس کی وجہ سے اگر خشکی بڑھ رہی ہے نیند کم آ رہی ہے تو ذکر کم کر سکتے ہیں شیخ کو بغیر بتائے اگر بڑھانا ہو تو شیخ سے پوچھ لیجیے کسی کا کوئی شیخ نہیں ہے تو مشیر سے بنا لیں یعنی کسی کو کسی سے مشورہ کر لیں جو مشائق اس زمانے کے ہیں اہل حق ہیں ان میں سے کسی ایک سے مشورہ کر لیں بھائی میں یہ ذکر کرتا ہوں یہ میری صحت کے لیے صحیح ہے کہ نہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے بتا دے گا یا وہ آپ سے پوچھے گا آپ میں چڑچڑا پن تو نہیں ہے چھ گھنٹے نیند پوری ہوتی ہے آپ کی عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے مجموعہ وظائف پڑھنے کا <laughs> بہت شوق ہوتا ہے مجموعہ وظائف جہاں بس شروع ہو گئی بھائی آپ نے شیخ سے پوچھا کہ میں مجموعہ وظائف پڑھوں کہ نہیں پڑھوں آپ شیخ کے معمولات بتائے ہوئے ذکر کریں گی اپنی طرف سے جو جہاں سے کتاب ملی وہاں شروع ہو گئی اس لیے اللہ کے لیے شیخ سے پوچھیے اس کے بعد ذکر شروع کریں ورنہ آپ میں اتنی خواتین تو بہت زیادہ ذکر اور وظیفوں میں ان کو مزہ آتا ہے تو وہ شروع کر دیتی ہیں پھر ان چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے بچوں کی پٹائی کر رہی ہیں بلا وجہ غصہ کر رہی ہیں اور جو ہے مرد کو عورت پر حاکم بنایا عورت شور پر حاکم بننے کی کوشش کر رہی ہے <laughs> بولتی ہے میری آدھی عقل بھی آ کی پوری عقل سے زیادہ ہے یہ اس لیے ذکر جو ہے شیخ سے پوچھے کرے اپنی طرف سے جو ہے ذکر بڑھائے بھی نہیں کم بھی کم کر لے مگر بڑھائے نہیں اپنی طرف سے لا الہ الا تھا سب سے بڑا ذکر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے جو شخص یہ والا ذکر کرے گا جو ابھی کروا رہے ہیں اور آنکھوں کو نہیں بچاتا زبان کو نہیں بچاتا تو وہ مفلس ہے وہ فقیر ہے کہ اس نے کمایا مگر سب زبان کے ذریعے گوا دیا سب آنکھوں کے ذریعے گوا دیا کہنا تو آسان ہے اس میں جو ہے نفس کی چیخ نکل جاتی ہے بہت پھوک پھوک کے قدم رکھیے دیکھیے ہم حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیت ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کچھ نہیں فرماتے تھے بس یہ فرماتے تھے گناہوں سے بچو میں لمبے چوڑے وظیفے اور ذکر نہیں بتاتا منع مراقبات بتاتا ہوں بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سانس ناراض نہیں کرو ہر سانس اللہ کو خوش رکھو تو دیکھ لو یہ ناراض پر کہیں میں نہیں کر رہا میں فقیر تو نہیں ہو گیا اتنا وہ کتنا محروم ہے طائب جو گنوا رہا ہے کما کما کر کتنا محروم ہے وہ شخص وہ عورت کتنی محروم ہے کہ سمجھ رہی ہے بڑے وظیفے پڑھ رہی ہوں مگر پردہ نہیں کرتی شرح پردہ نہیں ہے دیور سے پردہ نہیں ہے جیٹ سے پردہ نہیں ہے اور ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے یا مرد اور عورتیں یا جوان لڑکے اور لڑکیاں انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے اپنی آنکھیں خراب کر رہے ہیں تصویریں بننی کی اور بیٹھے ہوئے بس دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ کے سائٹس ویب سائٹ کھول لی یاہو کھول لیا ہاٹ میل کھول لیا اور عورت ناچ رہی ہے اور بیٹھے ہوئے مولوی صاحب مولوی صاحب سے مراد داڑھی والے اور دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں والا کی ٹوپی لگا لی ہے چہرے پہ نور آ گیا اشراک پڑھ پڑھ کے تو سمجھ رہے ہیں بہت اللہ کا ولی ہوں چہرے پہ نور سے کوئی ٹھیک ہے انوارات اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں پہ بھی برساتے ہیں مگر یہ آپ کی خوش فہمی ہے اس خوش فہمی مبتلا کوئی نہ رہے کہ میں جو ہوں بہت اللہ کا ولی ہوں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے ہم چوبیس گھنٹے زندگی کا جائزہ تو لیں ذرا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے آنکھیں خراب کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ کے ولی والا فرماتے تھے ایک نظر بھی خراب نہ کرو ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرو اور ہم لوگ تو آنکھیں خراب کر رہے ہیں آنکھیں حرام عورتوں کو دیکھ کے نامحرم عورتوں کو دیکھ کے آنکھیں سیکھ رہے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں ہمارا نام بھی نہیں ہے رجسٹر میں <laughs> اللہ کے ولیوں میں ہمارا نام بھی نہیں ہے توبہ کر لیجئے بہرحال توبہ سے توبہ کرنے والا بھی اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے اور اللہ کا ولی بننا فرض ہے تو یہ نہ سمجھے بس ایسی زندگی گزارتے رہو آدھے تیتر آدھے بٹیر <laughs> آدھے مولوی آدھے مسٹر بس ایسی بس اللہ والا جڑ گئے اللہ والا جڑ گئے تو آپ حضرت والا فرماتے ہیں مجھ سے جڑ گئے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اولیا صدیقینی خط انتہا پہنچ کے دکھاؤ عام مولوی نہیں بننا عام اللہ والے نہیں اولیا صدیقینی خط انتہا عورتیں بھی جو ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں میں شوہر کو کتنا ستا رہی ہوں کتنا غصہ کر رہی ہوں بچوں کی میری کیسی تربیت ہے جو حضرت والا میر صاحب سے بیت ہیں وہ اپنی فکر کریں ایسے تھوڑی بس زندگی یوں ہی گزارتی رہیں گی آپ بیت ہو گئی ہیں ماشاء اللہ حضرت والا میر صاحب سے بیت ہیں اپنی اصلاح کروائیے کہ بھائی میری زبان کی کتنی حفاظت ہے میری آنکھوں کی کتنی حفاظت ہے میں شوہر کو کتنا خوش رکھتی ہوں اور میں شرح پردہ کتنا کر رہی ہوں اور میں آپ خود ہی سوچیے ایک عام انسان گاؤں کا انسان آ جائے ٹھیلے چلانے والا اور اس کو پتہ ہو یہ عورت پردہ کرتی ہے اور اگر وہ یہ دیکھے پردے والی عورت آنکھیں نامحرم مردوں کے سامنے آنکھیں ملا ملا کے باتیں کر رہی ہے پردے والی کہلائے گی بالکل پردے والی نہیں کہلائے گی کہ رقشے والے سے اور سبزی والے سے یا سامنے کھڑکی میں کوئی آ گیا <laughs> پلمبر آ گیا اے سی والا آ گیا اس سے آنکھیں ملا ملا کے آپ باتیں کر رہی ہیں یہ اللہ والی عورت تو نہیں کہلائے گی یہ تو یہ تو اللہ کا حکم توڑ رہی ہیں یہ پردہ والی عورت بھی نہیں کہلائے گی جو پردے والی ہوتی ہے وہ آنکھیں ملا ملا کے غیر محرم مردوں سے باتیں نہیں کرتی ہے اور آپ خوش فہمی مبتلا ہیں کہ میں پردہ کرتی ہوں یہ پردہ ہے کوئی یہ پردے کے نام پہ تھبا ہے نامحرم مردوں سے باتیں کرنا آنکھیں ملا ملا کے بس نامحرم مردوں سے جو ہے آپ کا شوہر آپ کا بھائی آپ کا بیٹا بات کرے اور آپ کو بات کرنی ہو تو آپ کا شوہر محرم موجود ہو بہت مجبوری حالت میں کوئی بات کرنی ہو تو آواز بھاری کر کے بات کر سکتے ہیں گنجائش ہے اس میں مگر تنہائی میں یا پھر جہاں سے سفر کر رہی ہیں تاریخ روڈ جا رہی ہیں کلفٹن جا رہی ہیں بغیر محرم کے جانے تو حضرت والا منع ہی فرماتے تھے کیونکہ فتنے کا دور ہے بہت زیادہ آپ بغیر محرم کے نکلنی ہیں شوہر گھر پہ نہیں ہے آپ کے لفٹن جا رہی ہیں شاپنگ کرنے یا اتوار بازار جا رہی ہیں <laughs> دو چار سہیلیوں کو جمع کیا اتوار بازار چل دو مسکرا کے بھائی اب جب اتوار بازار آپ جائیں گی تو آپ کو جو کپڑا پسند آئے گا یقیناً آپ دکان والے سے بات کریں گی اور دکان والے سے بات اللہ ماشاء اللہ کی عورت ہوتی ہے جو آنکھوں کے سامنے جاری لگاتی ہے جب آپ دکان والے سے بات کریں گی تو آنکھیں کھلی ہوں گی دکان والا آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہو تو یہ تو آنکھوں کا ذنا ہے دونوں طرف سے آپ ملون بن رہی ہیں آپ سمجھیے نقاب لگا کہ میں اللہ کی ولی ہوں کوئی ولی نہیں ہے آپ اللہ کی اللہ کا حکم توڑ گیا تو حضرت والا سے ہم لوگ بیت ہوئے اصلاح کے لیے بیت ہوئے کوئی ٹھٹے مارنے کے لیے نہیں بیت ہوئے یا ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں میں اپنے نفس کے لیے بول رہا ہوں کہ میں بھی بہت کمزور ہوں اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے اللہ سے مانگیے یا اللہ تعالیٰ مجھے شیخ سے اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے رہیں گے اللہ شیخ سے چھپانا کیا چھپانا عزت کو لگائیے داؤ پہ اپنے شیخ کو کھول کھول کے بتائیے بھائی حضرت میرے اندر یہ گناہ ہے جب میں باہر نکلتی ہوں نامحرم عورتوں میں نظر مارتی رہتی ہوں اور ان سے نظر ملا ملا کے باتیں کرتی ہوں بازار جب جاتی ہوں شوہر سے بولتی ہوں تم چپ رہو میں پیسے کم کرواؤں گی <laughs> آپ چپ رہیے پیسے میں کم کرواؤں گی پھر دیکھیے کیسے کتنے ایک ہزار روپے کم کر دے ظاہر سی بات ہے عورتوں کی آواز نرم ہوتی ہے ان کی ہر چیز وہ نرمی سے بات کرتی ہے قرآن شریف میں آ رہا ہے مع الضیفی قلوی مرض اگر نبی کی بیوی اگر تمہیں بات کرنا ہو فلاں تفزا نبی قول نرم آواز سے بات مت کرو بھاری آواز کر کے بات کرو یعنی اس لیے اس کی فکر کیجیے کہ آپ کی آواز بھاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی شیر سے بھی بات کرنا ہے تو بھاری آواز کر کے نرم آواز بات کر کے بات مت کریں اور سی عورتیں بولتی ہیں ہماری فطری آواز ہی نرم ہے وہ تو ہوتی ہے عورتوں کی تو <laughs> اس میں آواز میں ذرا سختی لے کر آئیں نہیں وہ نرمی نہ ہو کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں پریکٹس کریں مشق کریں تمرین کریں اس کی بھی کہ اگر نامحرم سے بات کرنی ہے تو نرم آواز میں بات ہو اور شیخ سے ہی بات کرنی ہے تو صرف کام کی بات ہو لمبی چوڑے کس سے کہانیاں مت سنائیے <laughs> بس کام کی بات کی اس اپنے پرچے پہ دو چار باتیں لکھنی بھائی مجھے شیخ سے یہ باتیں پوچھنی ہے فون کے اوپر اور وہی محرم کی اجازت ضروری ہے محرم کی اجازت کے ساتھ دستخط کروا کے خط لکھیں یا فون پہ بھی بات کرنی ہے تو محرم کی اجازت کے ساتھ بات کریں شوہر ہے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ بس اتنا ذکر کافی ہے <laughs> تو یہ بات آج دل میں آئی اللہ تعالیٰ دل میں بہت قیمتی بات ڈالی ہے الحمد للہ اس وقت میں مانگ کے بیٹھا تھا یا اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ کی جوتیوں کے سد کے اور حضرت والا میر صاحب تم عالیہ کی جوتیوں کے صدقے کچھ باتیں میرے دل میں ڈال دیجیے اور جو میرے دل میں اتر جائے جو دوست احباب و خواتین آئی ہوئی ہیں یعنی پہلے مرد آئے ہوئے ہیں پھر عورتیں آئی ہیں مین زکرینسا مسلم ہی مسلمین اول مسلمان پہلے مرد ہیں پھر عورتیں ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں ہے جینٹل مین اینڈ لیڈیز ہیں اللہ فرماتے تھے آج کل کتاب میں بھی یہ بات پڑھی جا رہی ہے تو اس لیے تو جو مرد آئے ہوئے ہیں اور جو عورتیں آئی ہوئی ہیں بھلے چار پانچ ہی آئے ہوئے ہوں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں نا ہم تو یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں فکر نصیب ہو جائے صرف بیت ہو گئے بس شیخ صاحب ہمیں لے جائیں گے پٹی پہ بٹھا کے جنت میں بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ ایک اللہ والا اپنے ساتھ اتنے سارے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ اگر جڑ گئے ہیں تو انشاءاللہ شاء محروم نہیں جائیں گے تھرڈ کلاس کا ڈبہ جب یہاں سے کراچی سے لاہور جاتا ہے ٹرین جاتی ہے مار ایکسپریس یا کرم کرم ایکسپریس جو بھی ہے تو اب تو میں نام بھی بولی ہوں بہت پہلے سفر کیا تھا ادوالا کے ساتھ بس اس کے بعد کی ہے دو سفر ہوئے ادوالا کے ساتھ لاہور کے سفر یہ پاکستان کا سفر اور انٹرنیشنل تین دو سفر ہوئے عمرے کے دو سفر رضوانہ کے ساتھ ہوئے اور دو اندرون ملک سفر ہوئے لاہور کے سفر ٹرین میں گئے تھے ہم لوگ تو واقعی میں نے دیکھا کہ ٹرین میں جو ہے فرسٹ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس کے اور تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی ہوتے ہیں تو اگر فرسٹ کلاس والا اگر لاہور جائے گا تو تھرڈ کلاس والا بھی چلے جائے گا اس لیے ہم لوگ تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں وہ تھرڈ کلاس سے کیوں رہنا چاہتے ہیں فرسٹ کلاس کے بن کے دکھائیں اچھا۔ دنیا میں آئیں اپنے معاملات صحیح کریں سب اپنے ایک ڈائری میں میں بھی لکھتا رہتا ہوں الحمد للہ اس سے اتنے پیسے لیے اس سے اتنے پیسے لیے اب اور اس کو پھر واپس بھی کرنے چاہیے لے کے بھول گئے پہلے ایک روپیہ ہو دس پیسہ ہو پچاس پیسہ ہو واپس کرنے چاہیے بچپن میں جوانی میں کسی کہیں دکان میں گئے بیکری پہ گئے کچھ وہ چرا لیا <laughs> ہے میٹھا بن پسند تھا اب نے پیسے نہیں دیے تھے وہ چرا لیے اب اس کو تلافی کرنی پڑے گی بہت سے لوگ ایسے مجھ سے اصلاح کراتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اصلاح کرائی اس بات کی پھر انہوں نے پیسے ادا کیے واپس دکان والے کو جا کے اس کے مالک کو تو اس کی یہ ہوتی ہے اصلاح اس کے میں مزہ بھی آتا ہے دل میں بھی سکون آتا ہے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اصلاح کرا رہا ہوں اور جب بھی میں حضرت والا میر صاحب سے مشورہ کرتا ہوں بہت دل میں نور محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے واقعی لگتا ہے جب شیخ ہم تو سمجھ رہے ہیں اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں ہاں تو تجدید بھی پڑھ رہے ہیں شراب بھی پڑھ رہے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے بیٹھے ہیں جب شیخ کے پاس جائیں گے شیخ پہلا سوال پوچھے گا بتاؤ بھائی نظروں کی کتنی حفاظت ہے لو بھائی فیل بالکل ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے بیٹھے اس لیے جو ہے اس کی فکر کی جائے قد افلاح من منزکہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنا تذکیہ کراتے ہیں تو فلاح کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں فلاح بہت جامع لفظ ہے یعنی دنیا اور آخرت کی مزے آ جاتے ہیں اس کو دنیا آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اس کو مل گئیں اور یہ خوشیاں دل میں ملتی ہیں بظاہر چاروں طرف غم ہوتے ہیں مگر دل میں خوشی اور مست دیکھیے اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے ہاسپٹل بھی جائے گا یونیورسٹی کالج دفتر بھی جائے گا بازار بھی جائے گا دل مست رہے گا نظر بچا کے سنت کے مطابق جا رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں دین تو بہت ہی آسان ہے دین صرف مسجدوں تک نہیں ہے ایئرپورٹوں یا خانقاہوں تک یا تبلیغی جماعتوں تک نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر اخلاق بھی ہمارے اچھے ہوں ہر وقت اس کی فکر رہے بہرحال یہ سب چیزیں آتی ہیں جب تک اللہ کی محبت کی کمی ہوگی تو یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی اس لیے آج محبت کے کچھ اشعار پڑھ پڑھتا ہوں حضوالہ میر صاحب دام الختم عالیہ کے اشعار پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے انہوں نے حضوالہ رحمۃ اللہ اکثر اشعار حضوالہ میر صاحب دام الکاتم عالیہ کے اپنے شیخ کی محبت میں اور ہاں، یہ فارسی کے اشعار کھل گئے سنا دیتا ہوں بہت درد بڑے ہیں مصنوعی در محبت حبیبی و صدیقی و رفیقی یومی و غدی مرشدی و مولائی حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب اللہ و عشری نسنا آدام اللہ خوز و انوار زیر میں کچھ فرق ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی عربی عبارت ہو ایسی ہے تو عجیب و غریب ہیں فارسی کے ہیں میرے شیخ ثانی حضرت والا میر صاحب دان کا تمالیہ کے اپنے شیخ کے بارے میں اور ایک صاحب آتے تھے والا کے پاس وہ بہت ہی درد سے یہ شعر پڑھتے تھے تو اسی طرز میں پڑھ رہا ہوں جانے من اے جانے من جانے من اے تو در اے تو در مانے دل رن جانے من اے میرے پیارے شیخ آپ ہی میری زندگی بلکہ زندگی سے زیادہ محبوب ہیں اور میرے دل دل بیمار کا درما ہے اللہ یہ میرا دل بیمار ہے گناہوں میں لب ڈوبا ہوا ہے اور آپ میرے دل بیمار دل کے درما ہیں پٹی رکھنے والے ہیں اور ایک ایک کر کے اصلاح کر رہے ہیں آپ میرے دل کی آگے فرماتے ہیں اے سکون دل سکون جان من اے بہاری دل ویران من آپ ہی میرے قلب و جہاں کا سکون ہے اور میرے دل ویران کی بہار ہے میرا دل گناہوں سے کیونکہ ایک انسان گناہ کرتا ہے کالا دھبا لگ گیا دوسرا کیا دوسرا دھبا لگ گیا تو شیخ اس سے بولتا ہے مایوس نہ ہو توبہ کر لو سب دھل جائیں گے تو وہ سمجھ او ہو مزے آ گئے <laughs> کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مگر مسئلہ ہے اس گناہوں کو بھی بچھونا نہ بنائے توبہ کر لیں گے معاف ہو جائیں گے تو میرے میرا دل ویران تھا بھائی وہ مایوس لے کے آیا تھا اس فتنے کے زمانے میں کیسے بچاؤں نظر شیخ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں توبہ کر لو سب معاف ہو جائیں گے اتنے اچھے شیخ ہیں ہمارے اے میرے دل ویران ویران کی بہار میرے قلب کو جہاں کا سکون ہے میرے دل ویران کی بہار ہے پھر آگے فرما رہے بہر تشنگی تو آب من من اے فدایت ای دل بے تاب محبت الہیہ کی پیاس کے لیے آپ مثل آب سرد کے ہیں سبحان اللہ یہ جیسے کسی آج کل بڑی گرمیاں چل رہی ہیں بہت خوب گرمیاں ہیں صبح ہم نکلے تھے اپنے بلال میرے اپنے بھائی کو گاڑی پہ ڈائیور اسٹاپ تک لینے گیا بڑی پیاس لگ رہی تھی تو میں نے نسلے کا جوس پی لیا <laughs> حضرت والا فرماتے تھے اگر حلال جتنا کھانا ہے کھاؤ حلال کی حضرت والا کے ہی سے سنا حلال نعمت ہے جتنی کھانا چاہو کھاؤ مگر حرام کی ایک نہ کھاؤ دل جا رہا ہے اور تعالیٰ پیسے بھی دیے دکان پہ جنرل اسٹور پہ روکو آئس کریم کھا لو گئی جوس پی لو تو یہ مطلب یہ ہے تو محبت الہیہ کی پیاس کے لیے آپ مسلے آبے سرد کے ہیں یعنی میں بہت پیاسا ہوں اللہ کی محبت کا اور آپ جیسے پیاسے کو شدید گرمی میں پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی مل جائے کتنا مزہ آتا ہے تو اسی طرح میں بالکل پیاسا ہوں اللہ کی محبت کا اور ایک شیخ آپ مثل آب ٹھنڈے پانی کے ہیں آپ مجھے اللہ کی محبت کا ٹھنڈا پانی پلا دیجیے پھر اس لیے میرا دل میرا دل بےتاب آپ پر فدا ہے یہ حضرت والا میر صاحب دام الکاتم عالیہ میرے شیخ احسانی اپنے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ حضرت والا دام الرکاتم عالیہ کے لیے یہ فرما رہے ہیں شیخ کے لیے باتیں سبحان اللہ عجیب و غریب پھر آگے فرماتے ہیں اے دوائی دل رنجور ماں اے دوائی اے دوائے ای دل رنجور ماں اے قرارے اے قرارے ای دل محجور ماں میرے دل بیمار کی آپ ہی دوا ہیں میرے دل بے قرار کا آپ ہی قرار ہے پال تو پیدا تو از و ذہال تو پیدا تو از تو پیدا شاہد بود تو شاہد بر پال تو آپ کا قال آپ کے حال سے پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی مطلب یہ ہے یعنی قال اور حال سے مراد یہ ہے اے شیخ لوگ تو قال اللہ قال رسول رٹ کے پھر حال پیدا ہوتا ہے کہ <laughs> ہم نے یہ حدیث شریف پڑھی اور علم بہت ضروری ہے منع نہیں کر رہا اس بات کا پھر اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے مگر اے شیخ آپ عجیب شیخ ہیں کہ آپ کا جو بھی حال ہے سنت میں ڈھلا ہوا ہے وہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں پھر اس کو قال بنا دیتے ہیں <laughs> یعنی آپ نے وہ باتیں سنی اپنے شیخ سے صحابہ کرام سارے عالم نہیں تھے وہ نبی صاحب السلام کو کے عمل کو دیکھ دیکھ کے فدا ہوتے تھے ان پر ایک ایک بات کو چرا لیتے تھے تو اے شیخ آپ کا قال آپ کے حال سے پیدا ہوتا ہے یعنی آپ کا جو عمل ہے آپ جب بات فرماتے ہیں تو اپنے عمل کو ہی بیان فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ کا حال آپ کے قال پر شاہد ہے اور آپ کا جو عمل ہے آپ جو بول رہے ہیں اس پر شاہد بھی ہے یعنی قال اور حال میں فرق نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اللہ بہت لمبی نظم ہے یہ عربی کا بھی اس میں والا میر صاحب نے لکھا ہوا ہے انت مجذوب وانت سالک انت مطلوب وانت طالب سبحان اللہ آپ مجذوب بھی ہیں اور سالک بھی ہیں آپ مطلوب بھی ہیں اور طالب بھی ہیں سبحان اللہ من النفس أنت أنت زاهد في طريق العشق راشد سبحان آپ کش یعنی محفوظ ہیں یعنی آپ کا جو بھی عمل ہے شیخ وہ نفس کی آمیزش سے صاف ہے اس میں اخلاص بھر ہوا ہے اور وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے آپ کا نفس جو ہے شیخ کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے اور طریق عشق کے ہادی ہیں آپ یعنی آپ ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں اللہ کے عشق کا راستہ دکھانے والے ہیں ہدایت کے چراغ ہیں آپ یہ دیکھیے والا میر صاحب جو ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے <laughs> دل چاہ ہے والا میر صاحب کو آج آ کے سناؤں گا یہ میں نے باتیں سنائی تھی آپ کے عربی زبان میں مزہ آ گیا پیر عشق زہر باسم انتا سالم باب عشق حقیقی کے آپ شگفتہ پھول ہیں یعنی اللہ کے عشق کے آپ ایسے پھول ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور گناہوں کے باد سموم سے محفوظ ہیں سبحان اللہ سموم سے کیا مراد زہریلے زہر نا باد سموم یعنی جو گناہوں کی زہریلی ہوائیں جو چل رہی ہیں اس سے آپ محفوظ ہیں کہ نہیں چاروں طرف لڑکیاں سائن بورڈ لگے ہوئے جہاں بھی چلے جاؤ آغا خان اسپتال لیاقت نیشنل یا پھر بازار اور ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں یہ ہر جگہ یہودی نے عورتیں بکھیر دی ہیں تاکہ کتنے ایٹم بم بنا لو یہ تعالیٰ میرے دل میں خاص بات ڈالی تھی اور ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کتنے ہم لوگ ایٹم بم بنا لیں مگر عورتیں بکھیر دیں اب جب ان کو دیکھیں گے ایمان تباہ ہو جائے گا ایمان تباہ ہو گیا ہمارا تو ہم ایٹم بنانے کی طاقت ہی کہاں ہوگی ہم تو یہودیوں سے ڈرے رہیں گے کہ وہ کچھ کرنا دیں انہوں نے یہودیوں نے یہی کام کیا چاروں طرف یہ عورتیں بکھیر دی فحاشی اور یعنی عام کر دی تاکہ ان کے ایمان تباہ ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں لوگ یہی بولتے ہیں اس کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں صاحب ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہوئی دیکھتی رہو دیکھتے رہو اور جب دوسری عورتوں میں دیکھیں گے اپنی بیوی اچھی نہیں طلاق کے کتنے کیسز بھرے ہیں نائنٹی نائن فیصد دارالفتہ میں طلاق کے کیسز ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہی بد نظری ہے ہے نا جی۔ سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ جو ہے اس لیے کتنے منا لیں منع نہیں کرتے والا بھی فرماتے تھے اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے جہاد کے لیے مگر یہ ہے کہ عورتوں سے بچنا بھی ضروری ہے نہ محرم عورتوں سے نظر بچانا ضروری ہے ورنہ ایمان تباہ ہو گیا جب چونکہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا جب زہر میں بجھا ہوا تیر ہمارے دل میں لگ گیا اور ہمارا دل کالا ہو گیا بد نظری کی وجہ سے ہمیں ایٹم بم چلانے کی ریموٹ کنٹرول کی ہمت ہی کہاں رہے گی ڈرے رہیں گے یہودیوں سے پھر آگے فرما رہے ہیں تو اے اللہ اے شیخ آپ گناہوں کے زہریلی ہواؤں سے محفوظ ہیں سبحان اللہ في طريق أنت أنت لي لي نعم نعم الرفيق الحبيب والصديق سبحان اللہ اللہ کے راستے میں آپ میرے بہترین رفیق ہیں اور آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے مشفق ہیں سبحان اللہ ذرۂ تاریخ ہم تو آفتاب پترائے بے مایا ہم تو بہرے آپ میں ایک تاریخ ذرہ ہوں ایک ذرہ ہوں اور آپ آفتاب ہیں سورج میں حقیق قطرہ ہوں آپ سمندر ہیں واہ واہ عجیب و غریب گرچے آگاہ ساسرا توئی تو میں بم خریدار ہم تو اگرچہ میرے تمام بھیدوں سے آپ واقف ہیں شیخ جو ہوتا ہے اپنے ہر ہر مرید کے رازوں سے واقف ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے اس کے زیادہ واقف ہوتا ہے اس لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے اگر میں نے بتا دیا میں ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں یا عورت اگر بتاتی ہے میں شوہر کے علاوہ بھی شوہر کے ہوتے ہوئے کے چھپ کے گندی تصویریں دیکھتی ہوں اور کے چھپ کے میں غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہوں تو شیخ جو ہوتا ہے فرما رہے ہیں اگرچہ اے شیخ میرے تمام بھیدوں سے آپ واقف ہیں رازوں سے اور گناہوں سے واقف ہیں لیکن میرے تمام عیبوں کے باوجود آپ ہی نے مجھے خریدا ہوا ہے آپ جو ہے شفقت فرماتے ہیں سبحان مزہ آ رہا ہے ان بات عجیب و غریب یہ باتیں ہیں رحمۃ اللہ کی جو ہے درس مصنوعی اس میں بھی عشق و محبت کی آگ لگی ہوئی ہے یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں نحمد غور سے سنیے گا یہ اچھا یہ جیسے حضوالہ میر صاحب داون مالی کی روزانہ عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے اس میں خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے اپنے شوہروں کو مکھن لگا کے وہاں لے کر آئیں <laughs> میں دیکھیے بہت سے اور لوگ یہ بہانے بازیاں کرتے ہیں یہ شیطان کی چال ہے گلستان جوہر میں بڑا سناٹا ہے حالات ایسے خراب ہیں ارے اگر بتائیے کسی کو جاب کے لیے جانا ہو کسی کو ایک لاکھ روپے مل رہے ہوں اور اس نے دس بجے کا ٹائم دیا ہو یا نو بجے کا ٹائم دیا ہو تو جائیں گے کہ نہیں جائیں کیسی حالات ہمارے کچھ نہیں ہوتا کراچی میں چلتے ہی رہتا ہے اور اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے بہت حالات خراب ہیں آج وہاں دھماکہ ہو گیا ہے ایک صاحب کو مار دیا گیا ہے اس کو ہی مارا ہے تجھے تھوڑی مارا ہے بس آپ دعا انس پڑھیے ویسے احتیاط کرنی چاہیے منع نہیں کر رہا ہمارے آزاد بھی احتیاط والا میر صاحب بھی احتیاط کا فرماتے ہیں مگر اس طرح ہر وقت ہی بہانے ہو رہے ہیں بھائی یہ گلستان جو اور بہت دور ہے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے ارے اندر کتنا نور بھرا ہوا ہے ازوالا کے پاس انوارات کی بارش ہوتی ہے اتنی میں کہتا ہوں کہ عورتیں بھی جو آتی ہیں اتنی رابعہ بسری اس کے اندر آتی ہیں خود تو مجھے معلوم ہے اتنی اور نیک عورتیں آتی ہیں پھر آپ کیوں نہیں آتی شوہروں پہ مکھن لگائیں <laughs> ہمیں لے کے چلو وہاں پہ اتنی نیک عورتیں آتی ہیں ماشاء اللہ وہاں پہ اور اتنے اللہ والے مرد ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو ہمارے حضرت والا میر صاحب دام کا تم ہے چھیالیس سال جو حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے ہیں یہ صرف نفس کی بہانے بازی ہے اتنی دور جاب کرنے چلے جائیں گے جی۔ اور جو ہے کسی کا کاروبار اگر یہاں مٹیاری میں ہوگا چلے جائے گا یہاں سے روزانہ مٹیاری جائے گا نوری آباد بھی جائے گا ہے نا تو یہاں سے پھر سزبارہ میر صاحب کے پاس کیوں نہیں آیا جاتا ہمت ہمت کر کے آئیے میں اپنے نفس سے بھی عرض کر رہا ہوں خیر ہم نے تو گھر ہی وہیں لے لیا ہے <laughs> بہانے بازیوں سے نجاتی مل جائے مگر اکثر قریب والے محروم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اکثر یہی دیکھا گیا ہے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے قریب والے آ رہے حضرت قریب رہتے ہیں کبھی بھی چلے جائیں گے اور دور والے آ کے لوٹ رہے تو نحمد رسول کریم سن رہے ہو باتیں اللہ تعالیٰ نے دعائیں دے کے بھیجے تو عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر برائی ہیں وہی کہلوا رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ مجلس درس مصنوعی عجیب و غریب معرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے علم و دانش کا ایک قطرہ جو مجھے بخشا ہے اسے اپنے غیر محدود دریائے علم سے متصل فرما دیجیے سبحان اللہ یعنی ایک قطرہ ہے مگر اپنے علم سے آپ ٹچ فرما دیجیے اس کو جس کے قطرہ علم کا اتصال اللہ کے غیر محدود دریائے علم سے ہو گیا پھر سوچ لو اس کا علم کیسا ہوگا اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے اللہ والے علماء کے علم کو علماء ظاہر نہیں پا سکتے جن کا قطرہ علم کتب بینی سے متعلق ہے اور جن کا قطرہ علم اللہ تعالیٰ کے دریائے غیر محدود سے متصل ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے کنواں کھودا اس میں باہر سے پانی بھر دیا یہ پانی ایک دن ختم ہو جائے گا یہ مثال ہے علماء غیر صاحب نسبت کی کہ علم کی جنہوں نے کتب بینی سے علم کے حروف اور نقوش تو حاصل کر لیے یعنی یہ بس کتابی علم تھا ان کے پاس تو یہ ایسا ہے پانی کن کھودا کنواں کھودا اس میں پانی بھر دیا یہ پانی ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن اگر اسی عالم نے عالم ہو یا غیر عالم ہو کسی ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر علم کی روح حاصل نہیں کی جس کے متعلق ایک محدث کا شعر ہے جو حضرت والا فرما رہے ہیں میرے خلیفہ بھی ہیں جن کو حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھانے کے لیے جنوبی افریقہ بھیجا تھا ان کا یہ شعر بہت عمدہ ہے یعنی مولانا منصور الحق صاحب کا فرماتے تھے اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے اور عالم صاحب نسبت کے علم کی مثال یہ ہے جیسے کنواں کھودا اور اتنا کھودا گہرائی میں پانی کے چشمے تک پہنچ گئے اور زمین کے اندر سے سوتا پھوڑ گیا اب اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا اسی طرح جو عالم اللہ اللہ کرتا ہے کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے دل و جان سے محبت کرتا ہے اور اس سے اپنے نفس کی اصلاح کرواتا ہے مجاہدہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس اللہ والے کی برکت سے اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس کے قطرہ علم کا اتصال یعنی تھوڑا سا جو علم ہے اس کا اس کی ٹچنگ اللہ سے ہو جاتی ہے اس کا رابطہ اللہ سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیر محدود دریا علم سے ہو جاتا ہے پھر اس کا علم ختم نہیں ہوتا اس کو ایسے ایسے علوم عطا ہوتے ہیں کہ علماء ظاہر انگشت سے بدندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ علوم اس کو کہاں سے آ رہے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتابوں بے معید و اوستا اپنے اندر علوم انبیاء کا فیضان دیکھتا ہے بغیر کتاب و استاد کے اگلے شعر مولانا اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں جس مٹکے کو سمندر سے خفیہ رابطہ ہو جائے اس کے سامنے بڑے بڑے دریائے فراز ادب طے کرتے ہیں کیونکہ ان دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے لیکن اس مٹکے کا پانی خشک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں خفیہ راستے سے سمندر سے پانی آ رہا ہے یہی وجہ ہے بڑے بڑے علماء ظاہر جب کسی صاحب نسبت کی خدمت میں گئے تو حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا علوم ہیں جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی سید سلیمان نذیر رحمۃ اللہ کا علم معمولی نہیں تھا شرق اوسط تک ان کے علم کا غلغلہ تھا لیکن شروع میں تصور کے قائل ہی نہیں تھے حضرت کے بھانجے تھانوی رحمۃ اللہ کے بھانجے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مراسم تھے ان کے لنکس تھے یعنی ایک دفعہ مولانا نے ان ان کے کو مصنوعی کا ایک شعر لکھ کر بھیجا جس سے سید سلیمان نبی کے دل پر چوٹ لگ گئی وہ کیا شعر تھا بڑا زبردست شعر ہے ہم سب کو اور عورتوں کو بھی اس کو یاد کر لینا چاہیے وہ کیا ہے گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پا مال شو کچھ کہنا کوئی کچھ چبن ہے فرما رہے ہیں کال کو چھوڑو یعنی بہت کال کال کر چکے بڑی کتابیں پڑھ کے تم سنا چکے اور صاحب حال بنو عمل والے بنو اور کیسے بنو گے کسی مرد خدا صاحب نسبت کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دو ہم مرد کیسے مٹائیں ان کی خدمت میں جائیں ٹانگیں دبائیں یہ تو ایک ظاہری خدمت ہو گئی اور اپنی عزت کو لگائیں داؤ پر اپنی ساری اصلاح کروائیں پہلے ایک پیچے میں لکھ لیں بھائی پورے دن چوبیس گھنٹہ میرا ایسا گزر رہا ہے کہاں کہاں کمی پائی جا رہی ہے میرے اخلاق کیسے ہیں کیا میری میچنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور میرے نظریں کیسی گھوم رہی ہیں ادھر سے ادھر کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں گاڑی چلاتا ہوں تو کیسے بچاتا ہوں بائک چلاتا ہوں تو کیسے بچاتا ہوں آفس جا رہا ہوں یونیورسٹی کالج دفتر جا رہا ہوں تو کتنی حفاظت ہے میری اور عورتیں کیسے مٹائیں گی نفس کو وہ تھوڑی کہ شیخ کے جا کے پیر دبائیں گی <laughs> یہ غلط پیری مریدی تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پہ بلکہ خواتین جو ہیں ان کو ایک تو ظاہری خدمت اچھے اچھے کھانے پر کھا کے بھیجتے ہیں ایسے علی اختر صاحب کی اہلیہ بھیجتی رہتی ہیں ازوال <laughs> میر صاحب کا تمہاری کو بڑے اچھے اچھے کھانے پکا کے بھیجتی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر ان کو ثواب بہت ملتا ہے ازوال میر صاحب بہت خوش ہوتے ہیں یہ آپ کی سعادت ہے یہ مت سمجھیے کہ کوئی آپ احسان کریے شیخ کے اوپر <laughs> آپ کی سعادت ہے کہ آپ ازوالہ میر صاحب کو کھانے بنا کے بھیج رہی ہیں تو یہ ایک تو ظاہری خدمت ہو گئی عورتوں کے لیے اچھا موقع ہے اس طرح بزرگوں کو کھانا کھلانا اپنے ہاتھوں کا اس طرح یہ ظاہری خدمت ہو گئی اور دوسری بات مگر اللہ والوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی یہ آپ کی سعادت ہوگی کہ آپ کسی اللہ والے کو اپنے ہاتھوں میں کھانا کھلائیں پھر وہ آپ کو دعائیں دے گا اور دوسری ایک یہ دوسری جو اصل چیز ہے کھانا تو بہت سے لوگ کھلاتے ہی رہتے ہیں اللہ والوں کو کھلانے والے کم نہیں ہیں آج کل <laughs> بہت کھلا رہے ہیں حضرت آپ کے لیے کھانا کھانا کھانا سب کھانا پیش کر رہے ہیں اپنے نفس کو نہیں مٹا رہے ہیں اصل جو مقصد ہے اللہ والوں کے پاس آنے کا اپنے نفس کو مٹانا نفس کو مٹانے کا مطلب کیا ہے اپنی برائی بتاؤ سمجھے شامیر میں فضانہ میر صاحب کی بڑی خدمت کر رہے ہو اپنی برائی بتا کے اصلاح بھی تو کراؤ <laughs> نعمت ہے ماشاء اللہ خدمت کرنا تگڑے ہو جوان ہو خدمت کر رہے ہو بڑی نعمت ہے اصلاح بھی کرائیے ورنہ کچے رہو گے تو خواتین کیسے اصلاح کرائیں گی آپ میں شروع میں بتا دیا اپنی جو جو برائیاں پائی جاتی ہیں جو والا فرماتے ہیں حقوق و رجال پڑھ لیجئے اور جو جو آپ کے اندر برائیاں ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اسے اپنے شیخ کس سے اصلاح کروائیں جو جن عورتوں جو عورت ابھی آئی ہوئی ہے اس کا کوئی شیخ نہیں ہے تو وہ شیخ بنانے میں شرمائے نہیں مشیر بنا لیں مشورہ کر لیں خط لکھ دیں اصلاحی خط لکھ دیں بھائی میرے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں چل رہی ہیں مسکرا کے جا رہی ہیں اکیلے گاڑی چلا کے بڑے مزے آ رہے ہیں نفس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے بس کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے یہ نفس کی چالاکی سے ہوشیار رہی ہے <laughs> تو سید صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تھانہ بھون پہنچ گئے اور حکیم اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی ایک ہی مجلس سے اتنے متاثر ہوئے کہ مجلس کے بعد خانقاہ کی چوکٹ پکڑ کر رونے لگے اور فرمایا میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا عالم ہوں لیکن آج معلوم ہوا مجھے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی علم تو اس بوڑھے بوریا نشین کے پاس ہے اور پھر یہ شعر فرمائے جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا اس آخری شعر میں بظاہر درس و تدریس اور مدرسے کی توہین معلوم ہوتی ہے لیکن توہین نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے پہلے منطق و فلسفہ اور علوم ظاہرہ کا غلبہ تھا اب عشق الہی کا غلبہ ہو گیا علم درجہ ثانوی ہو گیا اور مولا درجہ اولی ہو گیا علم کا مقصد ہی ہے جو اللہ تک پہنچا دے ورنہ علم سے لوگ پیسے بٹور رہے ہیں آج کل اپنی بزرگی جھاڑ رہے ہیں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں جو اللہ والوں سے نہیں جڑے ہوئے اپنی بزرگی جھڑوا رہے ہیں اپنے بڑے بڑے نام لکھوا کے پوسٹروں میں چپوا کے سمجھ رہے ہیں بہت بڑا میں عالم ربانی ہوں اور جب ان کے پاس بیٹھو تو علم اور میں فاصلے ہیں مگر بہرحال اس میں کسی عالم کی توہین نہیں ہے ہمیں ان کا کتنا ہی اللہ کا کتنا ہی بے عمل عالم ہو ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے ہم لوگ غیر عالم ہوں گے ہمیں علماء کا اکرام کرنا ہے مگر یہ علماء کی اصلاح کے لیے بات بتائی جا رہی ہے تو چونکہ علم آتا ہے شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا علم آتا ہی تکبر کے آتا ہی حب جا و تکبر یہ مال آ جاتا ہے ان سب کی محبت آ جاتی ہے جب تک کسی اور جو عشق مجازی کے مریض ہیں وہ اس سے عورتوں پھنسا رہے ہوتے ہیں اپنے علم سے کیا بتاؤں آپ کو مدرسہ بنات کھول کے خوب چکر چلا رہے ہیں بس یہ اپنی خاص لوگوں کی مجلس سے اس لیے بتا رہا ہوں بہت شوق ہے ہماری یہاں کی عورتیں اللہ والی بن جائیں مدرسہ بنات کھولوں گا میں پڑھاؤں گا مدرسہ بنات کتنے فتنے ہو رہے ہیں لائن لگی خود میرے پاس ایسے خطوط ہے کہ خون کے آنسو ہونے اچھے خاص سے صاحب ماشاء اللہ علم دین رکھنے والے کیونکہ صاحب اللہ سے تعلق نہیں تھا عورتوں کو پڑھاتے پڑھاتے خود ہی ملوث ہو گئے مگر یہ دیکھیے اس سے الحمدللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسہ کہ ہم لوگ مدرسوں کے خلاف ہیں ناؤز اللہ یا کسی عالم پہ تہمت لگا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ اصلاحی بات ہے اصلاحی مجلس ہے فکر کرنی چاہیے کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کرا حضالہ فرماتے تھے کہ مدرسہ بنات کھولنا ہے تو پہلے بات تو کھولو گے تو سر پکڑ کے رو گے اور اگر کھول لیا ہے تو اسے بہت احتیاط کے ساتھ کہ صرف عورتیں ہی عورتوں سے رابطہ رہیں ضروری ہے کہ ساری کتابیں پڑھائی جائیں جتنی عورتیں مل رہی ہیں بیشتی زیور پڑھانے والی مل رہی ہے بس بیشتی زیور پڑھا دیں کافی ہے ضروری ہے کہ آپ کو دور حدیث پڑھانے والی بھی طالبہ ملے بخاری شریف پڑھنے والی بھی کوئی عالمہ ملے نہیں مل رہی تو نہیں ملے اللہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پڑھائے گا تو عورتوں کی نرم آواز تو باتیں تو ہوں گی اس لیے حضرت رحمۃ اللہ جو ہے فتنے سے بچانے کے لیے فرماتے تھے کہ مدرسہ بنات میں مرد نہ پڑھائیں عورتیں پڑھائیں ضروری علم عورتوں کیسے ملے گا پہلے بھی خواتین کے بیان میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ تحفہ خواتین پڑھ لیں مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے ضروری علم اسے سے مل جائے گا اور بیشتی زیور پڑھنا شروع کر دیں جو سمجھ میں نہیں آئے اپنے شوہر کے ذریعے یا مفتی صاحب کو فون کر کے پوچھ لیجئے ورنہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کے مسائل ان کا حل کتاب ہے مولانا یوسف یوسرزانی شہید رحمۃ اللہ کی وہ پوری آپ نے خرید لیجئے کچھ ہزار روپے کی ملے گی سمجھے آپ نے سارے مسئلے پڑھ لیے اس زمانے کے مسئلے اس میں شاید نہ ہوں باقی سارے مسئلے اس کے اندر موجود ہیں آپ کے مسائل ان کا حل مولانا یوسف الغانی شہید رحمۃ اللہ کتاب ہے ضروری مسائل صاحب کو سب کو آپ کو پتہ چل جائیں گے عورتوں کے مسائل سب تحفہ خواتین میں ساری عورتوں کے مسائل ہیں ہاں عربی سیکھنے کو ضروری تھوڑی ہے عربی سیکھی جائے ہمارے ہاں، ہاں، اردو میں ایسی ایسی کتابیں ماشاء اللہ کہ عربی کی ضرورت ہی مگر جو عربی سیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ نعمت ہے مگر مردوں سے مت سیکھیں بھائی فرما رہے ہیں جو جو علم علم مدرسوں مدرسوں میں عالم منزل مولا کرتا ہے پہلے اسی کو کافی سمجھتے تھے اور اللہ والوں کی صحبت سے جو درد محبت اور آہ و فغاں اور ان علوم پر عمل کی توفیق ملتی ہے جو ہمیں بالغ منزل مولا کرتی ہے اس کی دل میں اہمیت نہیں تھی اب زاویہ نگاہ بدل گیا اور یقین آ گیا کہ مولا افضل ہے علم مولا سے سبحان اللہ اللہ افضل ہے علم مولا سے لیکن علم مولا بھی ضروری ہے ورنہ مولا کا راستہ کیسے معلوم ہوگا یہ بہت بڑی نعمت ہے دیکھیے حضرت فیروز عبداللہ احمد صاحب دامد رکاتم جو ہیں والا کے بہت بڑے عاشق ایک ایک بات پہ عمل کرنے والے اخلاق بہت زبردست میں ان کا فین ہوں بہت زبردست ہے ماشاء اللہ اخلاق ان کے تو ظاہر سی بات ہے اخلاق سے تو دشمنوں کے دل بھی نرم ہو جاتے والا کی ایک کہ باندھ پہ جان چھڑکتے ہیں اور بہت اپنا جان مال اولاد خوب لگا رہے ہیں خوب پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں والا کے درد دل کو پھیلانے کے پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں دل بھی بڑا ہونا چاہیے پیسے تو بہرحال تو وہ کیا بات کر رہا تھا ہاں تو وہ جو ہے مفتی نعیم صاحب جو ہیں سب سے بڑے مفتی ہیں اشرف المدارس سے جب والا رحمۃ اللہ موجود تھے وہ حضرت والا خلیفہ بھی ہیں مفتی نعیم صاحب تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی میز فیروز عبداللہ محمد صاحب جو بھی مسئلہ آتا تھا چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ مفتی نعیم صاحب سے پوچھتے تھے باقاعدہ خط لکھتے تھے اور ان کو دیتے وہ بھی ان کو جلدی سے جواب دے دیتے تھے دولت کے جواب مفتی آنے کا سے پوچھ کے مدلل جواب دے دیتے تھے بہت عرصے تک پوچھتے رہے تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد مفتی نعیم صاحب فیروز فروز محمد صاحب سے بیت ہو گئے یعنی استاد جو ہے وہ <laughs> خلیفہ ہو کے حضرت فروز عبداللہ محمد صاحب سے بیت ہو گئے دیکھیے یہ ہوتا ہے اخلاص اور اللہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بس جن سے مناسبت تھی ان کو بیت ہو گئے مفتی نعیم صاحب یعنی جامعہ شکر مدارس کے سب سے بڑے مفتی حضرت فروز محمد صاحب سے بیت ہو گئے یہ بات ہوتی ہے اب یہ بھی عالم ہے دارال کراچی فارغ ہے مجھ سے بیت ہو یہ بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہے سب کو خطوط بھی لکھے مفتی ابو السکروی صاحب کو اور سب حضرات کو میں ان کا دل یہاں سے ملا وہ سب حضرات کی عظمت سنا کو ان کا دل مجھ سے ملا تو مجھ سے بیت ہو گئے <laughs> آپ خود ہی بتا رہے ہیں میرے ان کو مجاہد صحبت ہی بنا دیا خلیفہ ہے صحبت ہیں بیت نہیں ہے بیت نہیں کر سکتے صرف بیان کر سکتے درس قرآن دیتے ہیں کہ بیان میں اثر آ گیا اب لوگ ان کو پہچان رہے ہیں پوری دنیا میں ایم ایم اے وغیرہ بھی کچھ کیا ہوا ہے پہلے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی باعث مگر ان کی اہلیہ بھی آئی ہیں اب ان کی اہلیہ سے پوچھیں ان کی اخلاق کیسے ہیں پوچھنا پڑے گا لکھوانا پڑے گا تو بہرا مگر ان کی اہلیہ جو آئی وہ بھی ذرا خیال رکھے ماشاء اللہ نعمت ہے وہ اور ایک مرزا مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے اللہ والے تھے تو وہ مگر ان کی اہلیہ ان کی اہلیہ کم ہی معتقد ہوتی ہیں اپنے شوہر کے تقوا کی <laughs> تو وہ اڑنے لگے تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اڑتے بھی ہیں دیکھا تھا تم نے ایک اللہ والے اڑ رہے تھے فرمایا ارے یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اڑتے بھی ہیں اچھا کہا یہ میں تو اڑا تھا فرمایا اچھا آپ تھے ابھی تو کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ تھے <laughs> یعنی عورتیں جو ہے بہت کم معتقد ہوتی ہیں <laughs> اپنے شوہر کی بہرحال میں ایس کر رہا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کروائیے تو یہ اللہ کی محبت اور شیخ کا عشق ایسی نعمت ہے کہ بڑے بڑے عقل والے جو ان کے غلام بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے ہم سب کو اور عورتیں جو ہیں شیخ کا عشق نہیں مانگیں گی شیخ کی عقیدت مانگیں گی <laughs> وہ عقیدت مانگیں یا اللہ مجھے اپنے شیخ سے خوب حسن زن خوب عقیدت عطا فرما سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے حضوال دعا فرما دیتے تو فرمایا درس و تدریس بھی ضروری ہے کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جن کا علم زبردست ہو لیکن ان کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو سبحان اللہ ایسے علماء اللہ کے مفتی طبی اسماعی صاحب اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں پوری دنیا میں تو اللہ کی محبت غالب ہو پھر ایسا عالم نور علی نور ہوتا ہے جس کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو گئی اس کے علم میں چاشنی بڑھ جاتی ہے اور ایک عالم اس سے سیراب ہوتا ہے لہٰذا اس شعر سے مراد مدرسہ چھوڑنا نہیں ہے خود میرا بھی یہ ہے کہ اس اپنے بیٹے کو انشاءاللہ مگر اللہ والا عالم عمل صحبت کو میں فوقیت دوں گا مدرسے کے اوپر اپنے بیٹے کو اللہ والا عالم بناؤں گا انشاءاللہ ارادہ ہے مانگ بھی رہا ہوں رو رو کے کہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں آیا کہ بہت کتنے کا <laughs> چل رہا ہے <laughs> بس کیا بتائیں اس لیے اللہ والوں کی نظریں اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے کر آئیں خواتین جو جوان بچیاں ہیں ان کو بھی پردے کے ساتھ ان بیان میں اللہ والوں کو لے کر آئیں اور مرد حضرات اپنے بچوں کو جوان میں چاہے پینٹ شرٹ پہنتا ہے سگریٹ پیتا ہے باب کٹ بال ہیں اس کے جینس کی پینٹ پھاڑی ہوئی ہے اس نے کیسے بھی حالت ہے لے کر آئیں بس <laughs> اللہ والے بس لے کر آئیں ان کی نظر تو پڑے کم از کم ہاں، خواتین بہت ہی ماڈرن آپ کی بچی ہے زلفے سے کھول کے پرفیوم لگا کے گھومتی ہے لڑکوں کے چکروں میں ہیں پھر بھی آپ اللہ والوں کی مجلس میں لے کر آئے ارے بیٹیا تم بس آ جاؤ ایک گھنٹے بیٹھ جاؤ بیٹھنے میں کیا جا رہا ہے میں تمہیں یہ دلاؤں گی وہ دلاؤں گی تم آ کے بیٹھ جاؤ بس تاکہ باتیں تو کانوں میں پڑے اس کا دل تو نرم ہو کچھ فکر تو پیدا ہو اس کو فرما رہے ہیں مدرسہ چھوڑنا اس سے مراد نہیں ہے بلکہ مدرسے کے علوم پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے تاکہ عالم منزل بالغ منزل ہو جائے اور یہ نعمت خانقاہوں سے اہل دل کے سینوں سے ملتی ہے اس کے بعد سید سلمان ندوی نے حکیم الامت سے بیعت کی درخواست کی لیکن واہر حکیم الامت حضرت نے ان کی اصلاح کے لیے فرمایا میں ابھی آپ کو بیعت نہیں کروں گا آپ کی فلاں فلاں تصنیف میں فلاں فلاں غلطی ہے جو ہمارے اکاو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے لہٰذا اعلانیہ بل اعلانیہ کے تحت اپنے رسالے میں ان اغلاط سے اپنا رجوع شائع کریں تو پھر میں آپ کو بیت کروں گا یہ سید صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے تھا کیونکہ اتنے بڑے عالم کو اپنے علمی کوتاہیوں کے اعلان میں جاہ مانے ہوتی ہے کہ میری عزت ہے بھائی بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی لیکن سید صاحب کی چوٹ لگ چکی تھی گئے اپنے دارالمصنفین کے رسالہ المعارف میں اعلان شائع کیا اور رسالہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت خوش ہو گئے فرمایا اس سلیما گیر اخلاص عمل اگر اخلاص سیکھنا ہے تو سید سلیمان ندوی سے سیکھو اور سید صاحب سلمان ندوی کو بیت کر لیا اور میرے شیخ حضرت شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب کوئی غیر عالم کسی اللہ والد سے بیت ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے لیکن جب کوئی عالم سلسلے میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے تو نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے ایک علم کا نور دوسرے ذکر کا نور ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں سید صاحب نے جب اللہ اللہ کیا اور اللہ کی محبت کا مزہ ملا نسبت ادا ہوئی اس وقت ان کے اشعار عجیب و غریب ہے فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جام ہے اور نواز تحجد کے بارے میں فرمایا وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام ہے حکیم الامت سے تعلق کے بعد سید صاحب کے حالات بدل گئے سید سلیمان ندوی حضرت نے خلافت بھی ادا فرمائی اور شیخ کی محبت میں ان کے یہ اشعار بہت درد بھرے ہیں یہ سید سلمان ندوی کے اشعار ہیں آ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا یہی دیکھ لیے ازوالا کا چراغ سارے عالم میں جل رہا ہے ماشاء اللہ ازوالا کا ادنا سے ادنا مرید بھی صرف خلیفہ بھی نہیں تھا وہ ماشاء اللہ چراغ بن کے جل رہا ہے کسی ایک کو بھی دین کی بات سکھا رہا ہے کہ ازوالا ہماری نظر کی بات کی بات بتاتے تھے ایک ادنا سے مرید بھی کوئی میخانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا جس کو ملا ہے شیخ کی غلامی سے ملا ہے ورنہ عالم کے علم پر اس کے نفس کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں بہت زبردست جملہ ہے عالم کے علم پر اس کے نفس کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اگر عمل ہوتا ہے تو اخلاص نہیں ہوتا علم کی کمیت تو ہوتی ہے کیفیت نہیں ہوتی قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اخلاص بغیر صحبت اہل اللہ کے مل ہی نہیں سکتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ غیر صحبت یافتہ عالم کے علم و عمل میں فاصلے ہوں گے علم اس کے لیے شہرت اور جا اور تن پروری کا ذریعہ ہوتا ہے یعنی پیٹ پالنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور شہرت اور واہ واہ اور جا کا ہر جگہ میرے بڑے بڑے نام لکھے جا رہے ہیں بڑے بڑے پوسٹروں پہ نام ہیں دلوں میں کسی کی عزت نہیں ہے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑی زندگی کا تجربہ ہے میرا نظر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو حکیم علومت فرمایا تھا کہ غیر صحبت یافتہ عالم اور جو صحبت یافتہ ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے اس فقیر کو بھی پتہ چل جاتا ہے ایک صحبت یافتہ عالم آئے غیر صحبت یافتہ صاحب نے اندازہ ہو جاتا ہے صاحب اسی کو معرومی فرماتے ہیں علم را برتن زنی مارے بہت علم گر برتن زنی یار بہت علم کو اگر تن پروری اور شہرت اور جا اور مال کے لیے استعمال کرو تو علم تمہارے لیے صاف ہے صاف جو تمہیں ہلاک کر دے گا لیکن اگر علم کو دل پروری کا ذریعہ بناؤ کہ دل بن جائے دل اللہ والا ہو جائے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو علم تمہارا بہترین دوست ہے اس لیے حدیث پاک میں ترمیزی شریف کی حدیث سے من خراج فی سبیل اللہ علمی حتیٰ اوکما کما علی علیہ صاحب السلام جو اللہ کی رضا کے لیے علم کی طلب میں گھر سے نکلا اس کے لیے اس مجاہد کا ثواب ہے جو جہاد کے لیے نکلا ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے کیونکہ دین کو زندہ کرنے میں اور شیطان کو ذریع کرنے میں اور نفس پر مشقت اٹھانے میں وہ مجاہدی کی طرح ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اس لیے جب بھی ہم اہل اللہ کے پاس جائیں تو طالب علم کی نیت بھی کر لیں تو ہمیں یہ جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا کیونکہ اللہ اللہ اللہ ہمارے حضرات تو ایسے پیارے ہیں کہ ان کے پاس علم کا نور بھی ہوتا ہے تو یہ جہاد کی نیت بھی مل جائے گی مجاہد کا ثواب بھی مل جائے گا سمجھ رہے ہو اسی طرح علماء سو کے لیے جو علماء سو کہتے ہیں جو علم کو دنیا داری اور پیٹ پروری کا اپنی عزت و جاہ کے لیے اعلی کار بناتے ہیں حدیث میں سخت وعید ہے وارد ہیں میں اپنے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں آہ من طلب العلم لیجاری العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوه الناس الیه ادخلہ ادخلہ الله النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ہے آپ پڑھ دیجئے پھر اس کو کیا عربی ہے یعنی یاد ہے من طلب العلم لیجاری لیجاری بیس علماء او لیماری بیس صفحہ او به وجوه الناس ادخله الله النار السلام یعنی جو اس نیت سے علم حاصل کرے کہ علماء سے سیدھے ہاتھ سے پکڑی کہ علماء سے فخر کرے یا بیوقوفوں اور جاہلوں سے جھگڑے یا لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ لوگ اس کی تعلیم تعظیم کریں مراد یہ ہے کہ علم سے اس کی غرض طلب دنیا ہو شہرت اور مال و جا وغیرہ ہو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے آ اور ایک اور دوسری حدیث میں اشاد ہے اس کو پڑھیے گا بہت پیاری من یہ حدیث شریف من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني یعنی ريحها آه, آه بہت ہی عجیب و غریب و غریب ہے آه یعنی قرآن و حدیث کا جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے اس علم کو اگر کوئی سیکھ اس لیے سیکھتا ہے کہ دنیا کا مال اور حاصل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی جو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہتا تھا اس علم کو اگر وہ اس لیے سیکھتا ہے دنیا کا مال آئے گا متا آئے گا اچھی گاڑیاں میں بیٹھوں گا اور مال آئے گا شہرت ملے گی اس کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا دیکھیے اپنے مادہ شریف ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے اس لیے تحصیل علوم دینیا کے لیے تصحیح نیت اور اخلاص انتہائی ضروری ہے اگر یہ حاصل نہیں تو علم اس کے لیے وبال ہے اور اخلاص بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتا بڑے سے بڑا علامہ بھی اگر اللہ والوں سے مستغنی ہوگا تو اس کا علم اس کے نفس کی قید سے آزاد نہیں کرا سکتا اس کو علم اس اس کا علم اس کو نفس کی قید سے آزاد نہیں کرا سکتا اس کے نور علم پر نفس کے اندھیرے ہوں گے جس سے اس کا علم نہ خود اس کے لیے مفید ہوگا نہ امت کے لیے مفید ہوگا اس لیے مولانا رومی پر دعا کرتے ہیں اے اللہ علم کا جو قطرہ آپ کا بخشیدہ ادھر دیکھو بھائی ادھر ادھر وسوسوں کا شکار مت رہو چھوڑو ان باتوں کو ادھر ادھر مت سوچو علم کا جو قطرہ آپ کا بخشیدہ عطا فرمودہ میری جان میں موجود ہے اس قطرہ علم پر میری خواہشات نفس کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں یا اللہ اور وہ قطرہ علم میری خاک کے تن یعنی آگ مٹی پانی ہوا کے گندے تقاضوں میں چھپا ہوا ہے آپ اپنے کرم سے اسے نفس کی قید سے رہائی دلا دیجئے اور اپنے دریائے نور سے میرے اس قطرہ علم کو متصل فرما دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے سامنے ہوائے نفس کے اندھیروں کی کیا مجال ہے جو ٹھہر سکیں اسی کو معرومی فرماتے ہیں ہر ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے جس طرح رات کی تاریخی بھاگ جاتی ہے جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے انسان کی تخلیق عناصر اربا تخلیق عناصر اربا سے ہوئی ہے آگ پانی مٹی اور ہوا سے اور یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں ان کو روح روکے ہوئے ہے لہٰذا جب روح نکل جاتی ہے تو چاروں عناصر اپنے اپنے مراکز اور مستقر کی طرف چلے جاتے ہیں آگ آگ میں پانی پانی میں مٹی مٹی میں اور ہوا ہوا میں مل جاتی ہے چنانچہ چھ مہینے بعد اگر قبر کھود کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا اس لیے روح جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنے ہی عناصر اربا مغلوب اور تابے رہیں گے کیونکہ جب مرکز قوی ہوتا ہے تو حزب اختلاف یعنی اپوزیشن دبی رہتی ہے اگر مرکز کمزور ہو گیا تو حکومت اپوزیشن کی ریشہ دوانیوں سے پریشان رہتی ہے اور صوبوں میں انتشار کشمکش اور بغاوت شروع ہو جاتی ہے اسی طرح روح میں طاقت اللہ کی عبادت فرما برداری اور نور تقوا سے آتی ہے لہذا جسم کے عناصر متضادہ پر روح کی گرفت اور کنٹرول صحیح رہتا ہے اور یہ عناصر عناصر سکون سے رہتے ہیں اور گناہ روح کو کمزور کرتا ہے لہٰذا بد نظری عشق مجازی اور غیر اللہ سے عشق بازی میں پریشانی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روح کمزور ہو گئی اس کے اپنے عناصر اربا متضادہ پر اس کا کنٹرول کمزور ہو گیا اور دوسرے بد نظری کر کے کسی معشوق کے دل کو دل دے کر اس معشوق کے چار عناصر متضادہ کا بوجھ بھی اس نے اپنے سر میں لے لیا اس طرح آٹھ عناصر کا بوجھ پڑ گیا چار اپنے عناصر متضادہ کا بوجھ اور چار اس معشوق مجازی کے عناصر کا بوجھ نافرمانی سے روح تو کمزور ہو گئی اور عناصر متضادہ کا بوجھ دگنا ہو گیا گویا مرکز کمزور ہو گیا اور اپوزیشن قوی ہو گئی لہذا صوبوں میں کشمکش انتشار اور بغاوت شروع ہو جاتی ہے آنکھوں کو صوبوں میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے اس معشوق کو دیکھ کر حرام لذت حاصل کرتی ہے کانوں کا صوبہ بھی بغاوت کرتا ہے اس معشوق کو کی باتوں سے حرام لذت درآمد کرتا ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں کان ناک سب اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے روح معذب اور بے چین ہو جاتی ہے ایک پل کو سکون نہیں پاتا پاتی اس لیے اکثر ایسے لوگ آخر میں یا پاگل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں خود میرے پاس اتنے لوگ آئے خودکشی کرنے کا خیال پکڑ لیجیے اور تاریخ میں ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو یا پاگل اور مجنون ہو گیا ہو حضرت والا فرما رہے ہیں حضرت والا فرما رہے ہیں میرا شعر ہے خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں اللہ کی نافرمانی سے خود خوشی ہے و دولت میں خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا اور آگے فرما رہے ہیں بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل خود کہتے ہیں محرم عورتیں اور خوبصورت لڑکے بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل گناہوں سے سکوں پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا گناہوں سے پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا عشق مجازی یہ تقریر فلسفیانہ اور منطقیانہ ہے نہ میں نے کہیں سنی نہ پڑھی والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اور شاید آپ نے بھی کبھی نہیں کہیں نہیں سنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے دل کو یہ مضمون عطا فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں والا کے کے پاس بھی حاضری لیے جانا ہے آٹھ بج کے پچیس منٹ ہو گئے صلی اللہ علیہ یا اللہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے ہمیں معاف فرما دیجیے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اپنے نفس کو مٹانے کی مجھے سب سے پہلے حضرت والا میر صاحب جو موجود حضرت والا رحمۃ اللہ کے سامنے تو نہیں مٹا سکا ورنہ تو بہت بڑا اللہ کا دوست بن جاتا میں یا اللہ جو نفس پرستی میرے اندر ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے اپنے نفس کو مٹا کر اپنی اللہ عزت کو داؤ پہ لگا کر مجھے اور ہم سب کو اپنے شیخ سے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق ادا فرما دیجئے تاکہ ہم بھی فلاح یافتہ ہو جائیں ہم بھی یا اللہ دنیا و آخرت میں سکون پا جائیں اور کامیاب ہو جائیں کیونکہ یہی راستہ ہے انعام یافتہ بندوں کا کہ اپنے نفس کو مٹایا انہوں نے مجاہدہ کیا ذکر کیا جو شیخ نے بتایا اور شیخ کے سامنے اپنی رائے کو مٹایا اپنی رائے بالکل مٹا دی اور شیخ کی رائے میں فنا کر دی یا اللہ مجھے بھی توفیق ادا فرما ہم سب کو توفیق ادا فرما اپنے شیخ سے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے یہی سبق آج ہم سب کو لینے کی اس مجلس سے توفیق عطا فرما دیجیے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسے خزانے دنیا آخرت کے برسائیں گے کہ ہمارے وہم و گمان بھی بھی نہیں آئیں گے یا اللہ ہم آپ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں پھر بھی آپ اتنے خزانے برسا رہے ہیں اے اللہ آپ ہمیں اتنے حلیم ہیں اتنے آپ برداشت والے ہیں یا اللہ آپ اتنا برداشت فرما کر ہمیں اتنے خزانے ہمارے اوپر بغیر مانگے عطا فرما رہے ہیں تو جب ہم اپنی اصلاح کروائیں گے کتنے آپ خزانے برسائیں گے ابھی تو چند قدم چلے ہیں تو اتنی نعمتیں برس رہی ہیں اللہ جب ہم اور آگے بڑھیں گے تو آپ کتنی نعمتیں برسائیں گے سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ یا اللہ فضل فرمائیے اور مجھے بھی ہم سب کو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اپنے نفس کی رائے کو اپنے رائے مٹا کر اپنے شیر کی رائے میں فنا کرنے کی توفیق ادا فرما اور اصلاح کروا کر ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے مرنے سے پہلے سو فیصد یا اللہ نفس کی آمیزش سے ہم سب کو بچا لیجیے رب بنا والا میر صاحب دام کا تم عالیہ کروڑوں کا ان کی زندگی برکت دے دے مجھے معاف فرما دے جو نا قدری کر رہا ہوں یا اللہ موجود ہے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور سارا ثواب اس مجلس کا حد والا میر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے اور یا اللہ جو آئیں نہیں آ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جزاك